اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں موسا نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جہالت کی باتیں کرتے ہو